ہم مدینہ والے نبی کو مانتے ہیں مانتے رہیں گے کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے اپنی اداکارائیں لا کر ہم تھوک دیں گے کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے اپنا خوبصورت لباس لا کر ہم اس لباس کو گندگی کا ڈھیر سمجھیں گے کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے امن امان کی بات کر کے ہمیں ایسا امن امان نہیں چاہیے کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے معیشت اور مال و دولت کے ڈھیر دے کر ہم ایسے ڈھیر کو پھینکتے ہیں پیشاب کے قطرے سے زیادہ غلیظ سمجھتے ہیں ہم نبی کے ساتھ وابستہ رہیں گے نبی کے ساتھ جیئیں گے نبی کے ساتھ مریں گے نبی کی شکل پر رہیں گے نبی کے لباس پر رہیں گے نبی کی تہذیب پر رہیں گے نبی کی ثقافت پر رہیں گے نبی کے مزاج پر رہیں گے نبی کے انداز پر رہیں گے نبی کی محبت میں رہیں گے نبی کی عقیدت میں رہیں گے نبی کے حسن و جمال کے عاشق رہیں گے نبی کے دلدادہ رہیں گے نبی کے پرستار رہیں گے دنیا والوں جاؤ کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل بناؤ دنیا والوں جاؤ ان گیند بلے سے کھیلنے والوں کو اپنا ہیرو بناؤ دنیا والوں جاؤ فلموں میں ایکٹنگ کرنے والوں کو اپنا ہیرو بناؤ میرے آئیڈیل کل بھی محمد مصطفیٰ تھے آج بھی محمد مصطفیٰ